سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر ناشتہ منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیا گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نو